جہاد میں تو رب کے مکھڑے نکلتے ہیں صرف خوش قسمت لوگ سعادت مند لوگ جن کے دلوں پر نفات کا مرض ہو جو منافقت کی گندی کھائی میں گر چکے ہوں جو غلامی کے کسی گڑھے میں پڑے ہوئے ہوں انہیں اس میدان کی خاص نصیب نہیں ہوتی انہیں جہاد کے میدان کی مٹی نہیں صدر بش ٹونی بلیئر اور واجپئی قیمتیں لگاتے پھرے انہیں وہ پیشانی نہیں ملتی جو رب کے سوا کسی کے سامنے میدان جہاد میں لڑنے کی توفیق دے دے